السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی بہادر ہوشیار سمجھدار خوش باش چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ کہانی ہمیں اچھی طرح سمجھا دیجئے اسے ہمارے دل میں اتار دیجئے اور ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اس کہانی کو آگے بھی لوگوں کو پہنچا سکیں آمین آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور کہانی اور وہ کہانی ہے ایک بہت ہی عجیب مچھلی کی ایسی مچھلی جو سمندر سے باہر تھی اور اس کو کھا چکے تھے مگر پھر بھی وہ زندہ ہو گئی کیسے سنتے ہیں یہ کہانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے قرآن میں صورت کہف میں اور یہ کہانی آدھی تو پندرہویں سپارے میں ہے اور آدھی ہے سولہویں سپارے میں اور یہ کہانی ہے کلیم اللہ کی یاد ہے نا کلیم اللہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہانی شروع کرتے ہیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ جو بہت زیادہ علم رکھتا ہے اس سے تمہاری ملاقات ایک ایسی جگہ کے قریب ہوگی جہاں دو دریا ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور وہاں تمہاری مچھلی بھی دریا میں چلی جائے گی اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خادم کو ساتھ لیا اور چل پڑے ان کے شاگرد تھے جن کا نام تھا یوشا راستے میں انہوں نے یوشا سے کہا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک دونوں دریاؤں کے ملنے کے مقام پر نہ پہنچ جاؤں خواہ مجھے مدتوں سفر کرنا پڑے چلتے چلتے ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جا پہنچے تو تھوڑی دیر وہاں ٹھہر گئے اس وقت انہیں اپنی مچھلی کا خیال نہ رہا جو انہوں نے سفر شروع کرتے وقت یوشا کو دی تھی یہ مچھلی یک دریا میں چلی گئی آگے چل کر حضرت موسا نے اپنے خادم سے فرمایا لاؤ کھانا تو کھائیں آج کے سفر میں تو ہم بہت تھک گئے ہیں خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا جب ہم دریا کے کنارے اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور وہ عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی مگر شیطان نے مجھے بھلا دیا اور یہ ذکر آپ سے کرنا مجھے یاد نہ رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی پھر دونوں وہاں سے الٹے پاؤں پھرے اور جہاں پہلے ٹھہرے تھے وہیں پہنچ گئے اور ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ مچھلی جو پانی میں چلی گئی تھی وہ مردہ بھی تھی اور ان لوگوں نے کھائی بھی ہوئی تھی آدھی کھائی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی ہے نا مزے کی بات وہاں ان کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جن پر خدا کی خاص مہربانی تھی اور جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص طرح کا علم سکھایا تھا یہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اگر آپ کے پاس اس خاص علم سے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اور جو آپ کے پاس موجود ہے آپ مجھے بھی کچھ سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو آخر اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں یعنی کہ اگر میں کچھ ایسا کام کروں گا جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوگا اور آپ مجھ سے پوچھیں گے یہ کیوں ہوا یہ کیسے ہوا یہ کب ہوا تو پھر میرے ساتھ رہنا مشکل ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ اللہ میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا آپ مجھ کو صابر پائیں گے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہیں تو جب تک میں خود آپ سے کوئی بات بیان نہ کروں آپ مجھ سے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گے حضرت موسیٰ نے کہا بہت اچھا اب وہ دونوں آگے روانہ ہوئے راستے میں پڑتا تھا دریا جب دریا پار کرنے کے لیے دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ توڑ کر اس میں سوراخ کر دیا حضرت موسا نے کہا ارے ارے آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ اس میں سوار سب لوگوں کو ڈبو دیں اور یہ لوگ تو اچھے ہیں یہ تو ہمیں دوسرے کنارے پہ پہنچا رہے ہیں یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کی حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ سے میری باتوں پر صبر نہیں ہو سکے گا حضرت موسیٰ نے کہا مجھ سے بھول ہو گئی اسے معاف کر دیجئے اور میرے معاملے میں زیادہ سختی نہ کیجیے پھر دونوں آگے بڑھے تو راستے میں ایک لڑکا ملا بہت ہی پیارا سا حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے آپ نے ایک بے گناہ لڑکے کو مار ڈالا حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا حضرت خزر نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے حضرت مزا نے کہا بے شک مجھ سے غلطی ہوئی اب کے معاف فرما دیں اگر اس کے بعد آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا پھر دونوں اور آگے بڑھے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے کھانے کا وقت تھا اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا گاؤں والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا دینے سے ہی انکار کر دیا اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر نے گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو بہت پرانی ہو چکی تھی اور گرنے ہی والی تھی حضرت خضر نے اس کو درست کر کے کھڑا کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس گاؤں کے لوگوں نے ہم کو کھانا تو دیا نہیں آپ نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کی مرمت کر دی اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کی اجرت لے سکتے تھے حضرت خزر نے کہا بس اب آپ اور میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے آپ کا راستہ اور میرا راستہ اور اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تو سنیے جس کشتی کا تختہ میں نے توڑ ڈالا تھا وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو اس کشتی کو چلا کر اپنا پیٹ پالتے تھے میں نے اس کشتی میں جان بوجھ کر سوراخ کر دیا کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو لوگوں کی کشتیوں کو زبردستی چھین لیتا تھا وہ سوراخ والی کشتی کو بیکار سمجھ کر چھوڑ دیتا جب کہ وہ لوگ اس کشتی کو مرمت کر کے اسے پھر استعمال میں لے آتے اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے یہ لڑکا اگر بڑا ہو جاتا تو اپنی نافرمانی اور کفر سے ان کو بہت تنگ کرتا اس لیے میں نے اسے مار ڈالا مجھے خدا کے ہاں سے امید ہے کہ وہ اس کے بدلے میں اس کے والدین کو نیک اور فرما بردار لڑکا دے گا جو ان کی خدمت کرنے والا ہوگا اور اس دیوار کا معاملہ وہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس گاؤں میں رہتے ہیں اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ دبا ہوا ہے ان کا باپ ایک نہایت نیک آدمی تھا تو خدا نے چاہا کہ دونوں لڑکے جوان ہوں اور دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال لیں اس لیے میں نے اس کو کھڑا کر دیا اگر دیوار گر جاتی تو اس خزانے کے ضائع ہو جانے کا ڈر تھا یہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ کیا صرف خدا کے حکم سے کیا اپنے اختیار سے کچھ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ان باتوں کا حکم دیا تھا لیکن آپ ان پر صبر نہ کر سکے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ پورے کا پورا علم کسی ایک شخص کو نہیں دیتا سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہمیں اس لیے سنایا ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ جو بھی کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے اب جن لوگوں کی کشتی ٹوٹی وہ بھی بڑے ناراض ہوئے ہوں گے کہ ہماری کشتی کس نے خراب کر دی اور یہ کیا مشکل پڑ گئی مگر انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ کشتی کا خراب ہونا ان کے لیے فائدہ مند تھا ورنہ بادشاہ ان سے کشتی لے لیتا اور پھر وہ کماتے کیسے اسی طرح جب اس لڑکے کو قتل کیا حضرت خزر نے تو اس کے اماں ابا تو بہت پریشان ہوئے ہوں گے کہ ہمارا بیٹا کیسے مر گیا مگر انہیں یہ نہیں پتہ تھا نا کہ اگر یہ بیٹا بڑا ہوتا اور ان کی نافرمانی کرتا انہیں تنگ کرتا تو وہ کہتے اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں ایسا بیٹا کیوں دیا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ کرتے ہیں جو بھی ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے اچھائی ہی ہوتی ہے چاہے وہ ہمیں برائی نظر آ رہی ہو اللہ تعالیٰ سے دوستی نہیں ختم کرنی چاہیے وہ پکی رکھنی چاہیے پھر کبھی نقصان میں نہیں ہو سکتے کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ